شاء اللہ اس بات کو جو شروع کیا ہے تو یہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی آیات فی خلقی کہ اللہ تعالیٰ کی جو جو مخلوق ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یا تبھی جو انسان کو لے جاتی ہیں رہنمائی کرتی ہیں رفیہ جو کوئی اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے علاوہ اور اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ان اللہ اللہ تعالی کی طرف سے پوری پوری دلیل اس بات کی ہے موجود ہے کہ تکلیف ہی بے والے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو شریعت کا جو پابند کرتا ہے قرار دیتا ہے تو اس میں خدا کی طرف سے پوری پوری عدل انصاف اور مہربانی کی بات ہے فنزل ضلع سو آپ اور کیجیے درختوں کی طرف وہ اورافی کا وہ اظہاری کا وہ سمر کا اور ان درختوں پر جو پتے ہیں پھول کھلتے ہیں اور نتیجے میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معافی کل گاڑ کر مل گئی ول مزو قطر وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جو چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہے اور جو چیز آپ چکھتے ہیں اور آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو ان کو جالا لکلن بے شکل خاصن تو مختلف جو درخت اور پودے ہیں ان کے پتوں کی شکل مختلف ہے وہ اظہارم بے لڑ انچ اور ایسے ہی جو پھول پڑتے ہیں ان سب کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور سمر اور پھل جو پڑتے ہیں مستم کے تعین ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہے پویتن کے امور اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے ایک شخص جان سکتا ہے کہ یہ فلاں فلاں پھول اور پودا یا اس درخت کے پتے ہیں وہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں تابعت لصورت ان یہ جتنے ذائقے آدمی محسوس کرتا ہے اور جتنا وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے یہ سب کا سب اصل میں تاغ ہے اس صورت نویا کے کہ یہ نو کیا ہے ملتویت اور وہ نو نو چپتی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ اور پھر اس نو کی ایک خاص صورت ہے قز اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ بے انتقون حاضر المادہ نہ مثلاً اللہ تعالی کا مثلاً ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کیٹیگری اور نو بنائی ہے کھجور کے درخت کی تو اب جتنی بھی صفات کھجور کی پائی جائیں گی یہ آپ کو اس کے پتوں سے ہر چیز سے معلوم ہوں گی اور تفصیلی فیصلے کے ساتھ ایسے پھل ہوں پتے ہوں خدا نے اس ساری چیز کو نظم میں رکھا ہے نو اور ہر نو کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں نا ہو کل من لہو بارن اور ہر شخص جس کے بعد کچھ عقل و شعور ہے وہ اس نو کی خصوصیت دیکھ کر جان لیتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے البتہ ہم خواتے ہی اس نو میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان سے جان لے المائی المائیل لیکن جس شخص میں گہری سوچ ہوتی ہے اور جو بہت اچھا سمجھنے والا ہوتا ہے وہ اس نو کو بن بتائے بھی جان دیتا ہے یاقوت اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے یاقوت ایک پتھر ہے اور اس پتھر کو اگر کوئی آدمی اپنے پاس رکھے بھی تفریح و تشریح تو یاقوت کی خصوصیات میں سے ہے کہ آدمی خوشی محسوس کرتا ہے اور بہادری کے جوہر سامنے آتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہو تو ہم خواتے ہی اور اسی طرح ناؤ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ سارے افراد کے لیے عام نہیں ہوتی بلکہ یوں بھی ہوا کرتا ہے کہ ناؤ میں بعض اوقات کو مادہ پایا جاتا ہے اور بات نہیں پایا جاتا اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اہلیلج حلیلا زر اس کی خصوصیات کو دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکے مگر جو حکمت کا کام جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس اہلیلہ کو ہاتھ میں اگر کوئی رکھے گا من قبض بیدے جو اپنے ہاتھ میں اسے رکھے گا اس کا پیٹ نرم ہو جائے گا بھلے سلام قبول اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ لما النقل سمر نقل آستہ کہ یہ کھجور میں یہ صرف کیوں پائی جاتی ہے سوال بات یہ سوال بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کسی بھی ماہیت کو جو پیدا کیا ہے تو اس میں اس کے فواد رکھ ہیں لا مطلب بھی لیما اور کیوں کا سوال اس پر نہیں اٹھتا سنند نافل حیوان اور پھر تم حیوان پر غور کرو گے تو حیوانات پر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو یہی چیز وہاں بھی ملے گی رحمت اللہ علیہ نے بنیادی طور پر بات یہ چیڑی ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کا پابند کیوں ہے اور انسان کا نفس بنیادی طور پر آزادی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی قدغن اور پابندی اس پر نہ لگے اور وہ جیسے چاہے زندگی گزارے لیکن اللہ نے انسان کو نہ صرف یہ کہ پابند کیا ہے بلکہ بعض چیزوں میں جکڑ دیا ہے کہ انسان اس حیثیت اس حد کو کراس نہیں کر سکتا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کائنات پر غور کریں تو آپ کو تین چیزیں ملیں گی یہ شاہ صاحب رحمت اللہ کا کمال ہے کہ وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں بہت آسانی سے اور بہت عمدہ طریقے پر سمجھاتے ہیں اور بات تو ہے اصل میں انسان کی لیکن انہوں نے شروع کیا ہے اسے پتوں سے درخت سے اور پھر اس کے بعد وہ تدریجن آگے چل کر حیوانات کی بحث کریں گے پھر اس کے بعد انسان کی بات کریں گے کہ انسان ان چیزوں کا پابند کیوں ہے اب یہاں سے انہوں نے جو ذکر شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ سمجھنے والا انسان اس سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بڑی آیتیں بڑی نشانیاں ہیں آیات کا مطلب ہے نشانی قرآن کریم میں جو یہ آیت آتی ہے اس کا مطلب ہے علامت اور پہلے زمانے میں جب قرآن پاک لکھا جاتا تھا تو اس میں ہر جگہ پر علامت متعین نہیں ہوئی اور چونکہ قرآتیں مختلف ہوئیں اس لیے مختلف قرآ نے مختلف جگہوں پر وقف کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آئے یہاں پر پوری ہوتی ہے اور دوسرے قرا نے کہا کہ یہ آئے جہاں پر پوری نہیں ہوتی بلکہ یہ اگلا ٹکڑا بھی اسی کے ساتھ متصل ہے اب جہاں پر آئے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے جو اردو ہندسے ہیں ان میں سے پانچ کا ہندسا وہ لکھ دیتے ہیں یہ فکر اگر آپ دیکھیں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں تو کئی جگہ پر یہ فائیو کی فکر بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے دل کی شکل بناتے ہیں ایسے پانچ کو لکھا ہوا ہوتا ہے تو ایک ناواقف آدمی سوچتا ہے کہ یہ پانچ کیوں لکھا گیا ہے حقیقت اس کی صرف اتنی سی ہے کہ وہ علامت متعین کی گئی کہ یہاں پر کسی نہ کسی اور کاری کا اختلاف ہے اور وہ اسے پوری آئے یہاں پر سمجھتا ہے اس کی بہت آسان مثال سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیے تو انٹا کا علیہ اس کے بعد آپ کو اوپر پانچ کا حرف ملے گا اور یہ یہ جو رقم ہے یہ جو ہنسا ہے یہ اسی طرح متعدد جگہ پہ آیا ہے جس آیت پر سب کا اتفاق ہے وہاں گول دائرہ ہے اور گول دائرہ اصل میں سات تا کی نشانی تمت کہتے تھے یعنی بات پوری ہو گئی اس تمت اتنا بڑا لکھنے کی بجائے گول تا لکھتے جیسے عربی قاعدے کے مطابق ہوتے ہوتے وہ تا کے دو نقطے تو گڑ گئے اور وہ گول دائرہ رہ گیا اس دائرے میں نمبر ڈال دیا گیا کہ ایک نمبر آئے ہے دو نمبر آئے ہے تین نمبر آئے ہے اب سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں سات آیات ہیں وجہ کیسے طے شدہ ہے خود قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملکت آتعینہ کا نظمتانی اور ہم نے آپ کو سات آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اب یہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں جو بار بار ہر نماز میں رقط انسان پڑھتا ہے جو سنتا ہے تو اب انسان ان سات آیات کو جب پورا کرنے بیٹھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کو نکال دیا جائے تو باقی چھ آیات بچتی ہیں الحمد رب العالمین پہلی آیت ہو گئی الرحمن الرحیم یا الرحمٰن رحیم مالفی دین دن سراط المستقیم یہ پانچ ہو گئی اور سراط الرزینہ سے لے کے تک یہ پوری ایک آیت بنتی ہے یہ چھ آیات ہوتی ہیں قرآن کہتا ہے سورہ فاتحہ ساتویں آیت ہے اور ابتدا میں بسم اللہ کے سورہ فاتحہ میں شامل نہ ہونے کے بہت بڑے بڑے حضرات قائم ہیں خود حنفی فکا میں بہت بڑے بڑے آئمہ ہیں جو بسم اللہ کو اس میں شامل نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اگر حصہ مانیے سات آیات آسانی ہو گئی اس کا نہ مانیے تو سات آیا کیسے پوری کیجیے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ انمتا علیہ پہ پہنچ کے ایک پانچ کا لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انمتا علیہ یہ ایک آئس ہے اور پھر غیر مقدوب سے شروع ہو کے بل دن تک کی آخری آئس ساتویں بنتی ہے تو آیا کا مطلب تو تھا نشانی کہ آیا کا مطلب علام کہ یہاں پر خود صاف ہے یا پھر اتنا یہ بات پوری ہو گئی ہے تو یہ پانچ کا حصہ کئی جگہ پر پرانے کریم میں ملے گا سورہ بروج میں فوج القبیر جہاں پر پہنچ کے آئے بہت سے قہمہ کے نزدیک ہے اس سے پہلے آیت ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو آیت کہتے ہیں علامت کو نشانی کو اور آیت کہتے ہیں فتح کو مثلاً آپ کسی آدمی سے پوچھیے کہ پلانے کا گھر کہاں ہے تو وہ اس کا پتہ بتائے گا کہ پتہ اس کا یہ ہے پلان جگہ چاہیے روڈ ہے اس سے کو کراس کیجیے گلی نمبر اتنے ہیں اسٹریٹ نمبر اتنی ہے آیت فتح کو بھی کہتے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی اللہ کا پتا پوچھے یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا کا پتا کہاں سے ملے گا تو کوئی کہے اللہ تعالیٰ فلاں جگہ رہتے ہیں فلاں گلی میں چلے جاؤ محلے میں چلے جاؤ معاذ اللہ تو خدا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ رہتا ہو اس کا کوئی جسم ہے جو جو جو زمانے اور مکان کی قید میں ہے بلکہ اللہ کا پتہ اگر پانا ہو اللہ کا پتہ دیکھنا ہو کہ خدا کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی آیات اتنی نشانیاں اس دنیا میں کہ ان نشانیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں آپ کے لیے بڑا آسان ہے خدا کا پتہ دریافت کرنا ہر ہر چیز میں خدا کی نشانی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آلہ تم اپنے کے کس کس فتح گے یعنی ایک ایک چیز تمہیں خدا کا پتا دیتی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ان کاموں کو کر سکے تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے کہا یقینی الناظر جو دیکھنے والا ہے اس کو خدا کی نشانی بتاتی ہے کہ خدا کیا ہے خدا کہاں ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری پوری اس بات کی دلیل اور ثبوت موجود موجودہ کی تکلیف کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شریعت کا پابند کرے خدا کی نشانیاں دیکھو اور خدا کی نشانیوں سے تم ان چیزوں تک پہنچو حضرت رحمت اللہ علیہ کی سفارت کی شرح میں آپ کہ کتنی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ نے ان ان چیزوں کا پابند کیا ہے مثلا آپ دیکھیے خدا نے اس بات کا آدمی کو پابند ٹھہرایا کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل کیے شریعت اس کے مطابق بتاتی ہے کہ والد اور والدہ میں سے کس کی اطاعت ضروری ہے اور پھر اجتہاد کہا استمباد کر کے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر وقار عزت احترام ان چیزوں کا مسئلہ آ جائے ماں کی بات نہیں مانی جائے گی باپ کی بات مانی جائے گی پبلک ڈیلنگ کا مسئلہ آ جائے باپ کی بات مانی جائے گی ماں کی بات نہیں مانی جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ میں باہر اس کی عزت ہے اس کے ساتھ ساتھ نظام چلتا ہے محلے میں عزت باقی رہتی ہے رشتے داروں میں عزت باقی رہتی ہے اگر بیٹے اور بیٹیاں باپ کا حکم نہ مانے تو لوگ کہیں گے کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی عزت نہیں ہے تو ہم اس کی عزت کیوں کریں اور اس کے علاوہ خدمت کا جب موقع آ جائے تو پھر کہا کہتے ہیں کہ خدمت میں ماں کی خدمت کی جائے گی باپ دوسرے درجے پہ چلا جائے گا مثلا ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں اب پانی چاہیے تو ماں کا زیادہ بنتا ہے کہ اسے پانی دیا جائے بہ نسبت باپ کے جو مرد ہے ممکن ہے طاقت اور قوت کیا ماں کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہوگی اٹھ کے پانی پی لے گا صدر کر لے گا ماں جو ہے وہ عورت ہونے کی وجہ سے اتنا صبر نہیں کرے گی وہ اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے جلدی بول پڑے گی جو خدمت کا مسئلہ آیا تو شریعت نے کہا کہ عورت کا خیال رکھو اور جو باہر کی عزت کا مسئلہ آیا تو شریعت نے کہا باہر کا خیال رکھو تو اس لیے یہ جتنے بھی سسٹم ہیں یہ سب شرائع نے آپس میں شریعتوں نے انہیں منظمت کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا ہے کیونکہ انسانی نظام زندگی کا اس کے بغیر نہیں کر سکتا اب اس کی ایک اور مثال لیں شریعت نے قانونی طور پر عورت کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے عورتیں بہت اس مسئلے کو جس عورت کو پتا چل جائے وہ بیان کیے بغیر رہتی ہی نہیں کہ میرے و ستر کی خدمت اللہ نے میرے ذمے کی شریعت نے لگائی ہوئی نہ کہیں حدیث میں آیا نہ کہیں قرآن میں آیا میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کیوں کروں لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے پوری اس کے پیچھے ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہوا کرتی تھی شادیاں آبادیاں کم تھیں لوگ دس دس کنال کے گھر بنا لیتے تھے حویلیاں بنا لیتے تھے وہی گھر ہے ایک گھر ہے ایک آدمی کا گھر ہے اسی میں اس کی فصل بھی لگ جاتی تھی اسی کے پچھواڑے اس کے لیے سبزی کی چیزیں لگ جاتی تھی گھر کے ساتھ لام بن جاتا تھا شام کو ٹہلنے کی جگہ بن جاتی تھی دس دس کنال کے گھر عام آدمیوں کے بھی ہوا کرتے تھے آبادیاں کثرت سے بڑھ گئیں جب آبادیاں بڑھی ہیں تو اب ہر بچے کے لیے باپ گھر مہیا کر دے یہ نہیں ہوا کرتا چار بچے ہیں چاروں کے لیے اب چار کو کیا باپ پوری زندگی پہ لگا رہے تو نہیں بنا سکتا تو ان حالات میں اب اس مسئلے کو ہر جگہ بیان کرنا کہ صاف اور سسر اس کی خدمت نہیں ہے اور میں نہیں کرتی تو دوسری طرف یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ نے لکھا ہے کہ عورت کا علاج اور معالجہ یہ شوہر کے ذمہ نہیں اس مسئلے کو نہیں دیکھتی اسے کہے کہ اب آپ یہاں بچے کی ولادت متوقع ہے میرے ذمہ کچھ نہیں خود اپنا بندوبست کرو اگر تم نہیں کر سکتی تھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتی تھی تو تمہیں روک دینا چاہیے تھا کہ یہ پروسیس اور عمل شروع ہی نہ ہو اس وقت تو تم کچھ نہیں بولی اب جب بچے کا وقت آ گیا تو اب تم کہتی ہو پیسے تو پیسے تو میرے پاس نہیں ہے یہ بھی شریعت کا حکم ہے وجہ اس کی یہ ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے اور بنیاد یہ ہے کہ شریعت شوہر اور بیوی کے مال کو الگ الگ قرار دیتی ہے وہ کہتے ہیں جو عورت کا پیسہ ہے وہ اس کا ہے شوہر اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا جو جو, جو شوہر کا اپنا پیسہ ہے بیوی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی تو بیوی کو بھی شعور ہونا چاہیے تھا اب یہ سارے مسائل کتابوں کی حد تک تو صحیح ہیں لیکن عملی زندگی میں اب مسلمان اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں یہ مسائل اس طرح نہیں حل ہو سکتے اور نہ نہ, نہ اس میں کوئی رفت و ضبط رہتا ہے مگر اصل شریعت کو دیکھیں تو جو نظام خدا نے بنایا تھا اس نظام میں اللہ نے لوگوں کو سہولتیں دی تھی چودہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو تم دیکھو اور اس پہ تم غور کرو گے تو اللہ کی طرف سے پورا معاشرہ ایک انضباط کا وقت اور کیفیت رکھتا اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھیں یہ پہلی بھی ایک دو مرتبہ ذکر ہو چکا جس کی اس کی طرف اشارہ کر کے چلتے ہیں آگے اور وہ یہ کہ اسلام نے انسان کو عاقلہ کا پابند کیا ہے عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وراثت جہاں جہاں پر تقسیم ہوتی ہے اس کا خاندان وہ سب کے سب اس بات کے پابند ہیں کہ اگر لڑکے نے قتل کر دیا تو اس کی دیت وہ سارے مل کے ادا کریں گے چچا ہیں ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ سارے تفصیلات اس کی لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قتل خطا میں اس پر جرمانہ ہو گیا اور حکومت نے کہا کہ دیت تم اس کی ادا کرو فرض کیجیے دس لاکھ روپے پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے قتل کر دیا لہٰذا دس لاکھ روپیہ یہ لے تو ہم خون معاف کرتے ہیں اب یہ دس لاکھ روپے پورے کیسے ہوں گے شریعت نے اس فرد کو آکلا کے ساتھ خاندان کے ساتھ باندھا ہے کہ خاندان دس لاکھ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو ان سے اسی ہزار قرض تھا اور یہ قرض تھا بیت المال کا بیت المال کا ایک ایک پیسہ سیرنا عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے بیت المال سے پیسہ لیتے تھے تجارت کرتے تھے اور تجارت میں جو نفع ہوتا تھا اس نفے کو وہ آدھا جس بھی ریشو سے لیتے تھے اتنا واپس کر دیتے تھے اور اتنے سے تجارت کر لیتے تھے یہ شریعت نے سب کو اجازت دی ہے ہمارے زمانے میں بینکنگ کا سسٹم ہے وہ کوئی آدمی ہے وزیر ہے سفیر ہے کچھ ہے جائے اور اتنے پیسے بینک سے نکلوا لے اس سے دس لاکھ روپے نکلوا لیے اور دس لاکھ سے وہ تجارت کرے اور جو نفع اور نقصان ہے حکومت کا بھی اس میں حصہ ہے اس فرد کا بھی اس میں حصہ ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے ہمارے زمانے میں یہ اپلیکیبل نہیں رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ وزیر ہی نہیں رہے اور وہ لوگ ہی نہیں رہے جو یہ ایمانداری سے کام کریں بلکہ وہ چاہ آخر شو کر دے گا کہ یہ سارا پیسہ تو گورنمنٹ کا ڈوب گیا یا پھر کیا ہوگا کہ کروڑوں روپے کے قرضے لے لیے اور گورنمنٹ سے کہہ کے معاف کرا لیے اب تو یہی ہوتا ہے جس کی ہمارے زمانے کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے مگر صحابہ رضی اللہ میں خلافت راشدہ میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ پیسہ لیتے تھے سرکاری اور بیت المال سے لے کے پھر اس سے تجارت کرتے تھے اور تجارت کرنے کے بعد پیسے کو لوٹا دیتے تھے نفے سمیت سیدنا عمر رضی اللہ نے ایسے قرضے دیے سیدنا عمر رضی اللہ نے ایسے کرتے دیتے بھی تھے وہ مسلمانوں میں اس بات پہ فانا تھے کہ ایماندار لوگ آگے آئیں اور تجارت کریں ہند جو تھی انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ سے قرضہ مانگا عمر رضی اللہ نے قبضہ دے دیا یہ ہند وہی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چاک کر دیا تھا اور یہ سارا کچھ کیا تھا ہند حاضر ہوئی اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے چار ہزار سکے دے دے قرض کے طور پہ اور ہند جو تھی وہ بڑی بڑی خصوصیات تھی ان میں وہ کرتی تھی تجارت چار ہزار سے انہوں نے کچھ سامان تیار کیا اور قبائل میں مختلف جگہ جا کر بیچا اور واپس آئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرض دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا پیسے واپس کیجیے تو انہوں نے کہا میڈ وہ کو نقصان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اگر مجھ سے یہ کہا ہوتا کہ میں مزاربت کی بنیاد پر لے رہی ہوں تو میں تمہیں پیسہ دیتا تجارت میں نقصان ہو جاتا کوئی پرواہ نہیں تھی بیت المال میں پیسہ واپس نہ آتا لیکن آپ نے درخواست دی تھی قرض کے لیے مجھے کہا تھا تو قرض کو پورا لوٹانا چاہیے بڑی ناراض ہوئی بہت باتیں انہوں نے کی لیکن سیدنا نام رضی اللہ نے ایک ایک پائی وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائی فرمایا دیکھو دو ہی صورتیں چھپنے کی یا تو یہ تجارت ہوتی اور یا میرا ذاتی روپیہ ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں اتنی احتیاط تھی کہ وہ مساشری رضی اللہ بسرا میں گورنر تھے اور انہوں نے کوئی پیسے بھجوانے تھے مدینہ منورہ تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں کو پیسے دیے ان کا یہ پیسے لے جا کر مومنی رضی اللہ عنہ کو دے دینا عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر یہ دونوں بھائی پیسے لے کے چلے تو عبید اللہ نے کہا کہ پیسے راستے میں ضائع ہو گئے تو والد صاحب کی طبیعت کو تو جانتے ہو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ اس سے تجارت کر لیں اور تجارت میں جو نفع و نقصان وہ ہم جا کر کہہ دیں گے کہ حضرت یہ ہوا ہے سید رام رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے گھوڑے وہاں سے خرید خریدیے مدینہ منورہ پہنچ پہنچے اور پیسے جب پیش کیے تو رضی اللہ نے کہا یہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ سرکاری پیسے سے تم تجارت کرنے لگ جاؤ کتنا منافع ہوا ہے ان کا اتنا منافع ہوا ہے فرمایا لاؤ وہ پیسے بھی اور بیت الباد میں داخل کرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور عبید اللہ جو تھے انہوں نے ہمت کی تھوڑی سی اور کہنے لگے کہ والد کے پیسے جو تھے ہم نے ہم نے اسے تجارت میں لگایا تھا اور تجارت میں لگانے کی وجہ سے جو نفع ہوا ہے آدھا بیت المال لے لے اور آپ نے فرمایا تجارت کی تو بات نہیں ہوئی تھی بات تو اس کی تھی کہ تم پیسے میرے پاس پہنچاؤ گے تو انہوں نے کہا حضرت اگر نقصان ہو جاتا تو کیا آپ معاف کر دیتے پھر تو آپ کہتے کہ تجارت کی تھی مسلمانوں کا پیسہ ڈوب گیا ڈبو آئے ہو یہ پیسے بھی داخل کرو تو جب تجارت پہ آپ اس وقت حق رکھتے تھے ہم پہ جرا کرنے کا آپ آج نفع ہو گئے اس حق آپ باقی رکھے عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تشریف فرما دے ان کا بھی المومنی سے مزاربت قرار دیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا یہ تمہاری دلیل ٹھیک ہے میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے کم ہوتے اور ڈبو آتے تو میں مسلمانوں کا مال بچانے کے لیے اس سے قرار نہ دیتا اسے کہتا یہ امانت اور پیسے ایسے تھے تم نے کیوں خرچ کیے لیکن اب جب تم نفع لائے تو چلو اتنا نفع تو بیت المال میں داخل کرنا پھر بھی مسلمان کا فائدہ ہے کہ ادھر پیسے آئیں یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ ان حضرات کے ہاں شریعت کا پورا ایک نظام تھا جس نظام کے تحت انہوں نے دنیا کو چلایا اور جس نظام کے تحت وہ چاہتے تھے کہ ادارے چلیں اور ہمارے واقعہ یہی ہے کہ ادارے حکومتیں اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ لوگ اس کے لیے قربانی نہ دیں سر سید نے جو کچھ بھی کیا اور ان کے علی گڑھ میں جو کچھ بھی پڑھا اور پڑھایا گیا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی ملک میں جو کچھ بھی علی گڑھ والوں نے کیا اس سے قطع نظر اب ادارے کو کتنا ہی خراب کہیے مسلمانوں کے حق میں کتنے نقصان دہ کہیے لیکن اس کے جو لوگ اس کو قائم کرنے والے تھے انہوں نے ایک ایک چیز کا دھیان کیا ایک ایک بات کا دھیان کیا انیس سو پچیس میں تنخواہوں کا مسئلہ اٹھا اور تنخواہوں کا بہت بڑا مسئلہ اٹھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تنخواہیں دینے کے لیے نہیں تھی نواب مزمل اللہ خان تھے شیروانی مرحوم انہوں نے انیس سو پچیس میں ایک لاکھ روپیہ نکال کے دیا اور انہوں نے کہا یہ لو ادارہ چلنا چاہیے میری ذاتی رقم جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ادارے قوم کو چاہیے تو انیس سو پچیس کا ایک لاکھ روپیہ جب سونے کی قیمت سو روپے تولے سے بھی کم تھی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے حساب سے وہ کتنا پیسہ بنتا ہوگا کتنا سونا بنتا ہوگا تاکہ ادارہ چلے اور ادارہ چلا جو ادارے ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا اب ہمارے یہاں لوگ آغا خان جو کراچی میں ادارہ ہے یونیورسٹی ہے بہت لوگ ملیں گے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہ آغا خان میں نہیں جانا وہ غیر مسلموں کی ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ لیکن اسلام کے داڑی اور اسلام کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ایسا ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپس میں مل کے پیسے جمع کر کے کوئی ایسا ادارہ بنا دیں اور پھر ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ اس ادارے میں نہ جائیے ہمارے ادارے میں آ جائیے کام کچھ نہیں کرنا خود کوئی کام نہیں کرنا اور اگر کوئی غیر مسلم کر گزرے تو پھر اس پر اسے بول تو غیر مسلم کہنا بھی محل نظر ہے لیکن کوئی کر گزرے تو دبا کے اس پہ تنقید کرنی ہے کہ کسی طرح وہ ناکام ہو جائے خود بھی کچھ نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دینا یہ ایک مینٹلٹی ہے جو مذہبی طبقات میں بہت شدت سے رواج کروں گئی آپ خود بھی کام کیجئے ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہیں انہوں نے کام کیا ہے یہ علی گڑھ جو تھا یہ صرف ایک کالج تھا انیس سو دس میں جو موجودہ آوا خان ہے ان کے دادا نے کہا علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر میں کہ مجھے علی گڑھ سے کچھ نہیں چاہیے صرف ایک نوجوان آپ مجھے دے دیں اور میں آپ کو اگلے سال اس نوجوان کے ساتھ مل کے یونیورسٹی بنا دوں گا جو ڈائریکٹر تھے جو سب اساتذہ تھے تھا ان جی کون چاہیے انہوں نے کہا شوکت علی کو ایک سال کی چھٹی دے محمد علی جو اور شوکت علی دونوں بھائی تھے نا تحریک خلافت میں تو شوکت علی کو جو انہوں نے چھٹی دے دی ایک سال کی شوکت علی کے ساتھ وہ سال بھر ہندوستان میں گھومے ایک ایک جگہ پر گئے چندہ جمع کیا پیسے جمع کیے اور اگلے سال لا کر یونیورسٹی کو غالباً اس زمانے میں پچیس لاکھ تیس لاکھ روپیہ دیں لیکن اتنی بڑی رقم انہوں نے پیش کی کانوکیشن ہوا تو انہوں نے کہا جی ایک سال کی چھٹی پوری ہو گئی یہ لے لیجیے اپنا پیسہ اس کو یونیورسٹی بنائیے تین سو کے قریب گاؤں اس پیسے سے خریدے گئے اور یونیورسٹی کو وسیع کیا گیا اور یہ جا کر علی گڑھ بنا اتنے قابل لوگ تھے اس کے چلانے والے یہ نواب نظم اللہ خان صاحب مرحوم کے نے آپ کو مثال دی ایک اور شاہ سلیمان تھے چار سلیمان ہندوستان میں ہوئے ایک سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ہوئے وہ اپنا مسلک تھا ان کا اور دوسرے دوسرے جو تھے سلیمان وہ منصور سلیمان صاحب وہ تھے وہ جنہوں نے رحمت اللہ عالمین لکھی ہے اور وہ اہل حدیث میں سے تھے تیسرے سلیمان تھے جو بریلی مکتبہ تعلق سے رکھتے تھے فکر فکر ان کی ایسی تھی وہ بھی اور چوتھے سلیمان بھی تھے یہ سلیمان جو ان میں چیف جسٹس تھے الہ آباد کے الہ آباد کے چیف جسٹس ہونے کے باوجود وہ جمعے کے دن اپنا کام پورا کر کے وہاں سے چلتے تھے علی گڑھ پہنچتے تھے دو دن اپنا علی گڑھ کا کام جم کے کرتے تھے اور اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے علی گڑھ میں اور سوار ہو جاتے تھے اب کرتے کیا تھے ناشتہ جو آخر پہ کرتے تھے تو بچوں کی بچی ہوئی روٹیاں بچا ہوا سالن کیسے دے دو وہ کھاتے تھے رسید اس کی باقاعدہ کٹواتے تھے کہ اتنے پیسے کا کھانا میں نے کھایا اتنے پیسے جمع کرائے اور چپ کر کے بیٹھے الہ آباد چلے گئے پھر الہ آباد میں جا کر کوڈ لگتی تھی تو سوموار پیر سے لے کے اور جمعے تک کوڈ کو چلاتے تھے پھر آتے تھے یہ سارے کے سارے سسٹم تھے جو مسلمانوں نے چلائے ہیں علی گڑھ کی بات آئی گئی ہے تو بات رہی جاتی ہے نواب محسن الملک کو دیکھ کے محسن الملک سید کے رائٹ ہینڈ سے اب بھی ان سب لوگوں کی قبریں ایک جگہ علی گڑھ میں دیکھیں گے آپ تو بڑی چیزیں یاد آتی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا اپنی دانش میں مسلمانوں کے لیے کام کیے موسم الملک کا یہ حال تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے عہدے پر رہے اور جس دن جس دن وہ یعنی وہاں سے ریٹائر ہو کے چلے ہیں تو اب نہ جانے کے لیے پیسے ہیں نہ سامان اٹھانے کے لیے کلی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ مزدور کو کچھ دے سکتے ہیں سارا اسٹاف کھڑا کر کے کھڑے ہیں انہوں نے کہا محسوس کب جاتے کیوں نہیں کسی بے دوست سے پوچھا تو کہنے لگے تانگے کا کرایہ کہاں سے دوں گا ٹکٹ لوں گا تو آگے الہ آباد جانے کے لیے پیسے چاہیے میرے پاس تو کچھ ہے کسی نے پوچھا پیسوں کا کیا کیا اتنا اچھا جو تنخواہ لیتے رہے بیس تیس سال جو سارا وقت گزارا کہنے لگے سب طلبا پہ خرچ کر دیتا تھا ادارے پہ میں نے تو کبھی پیسہ رکھا ہی نہیں تو یونیورسٹی نے چندہ کر کے پیسے دیے کہ جناب والا یہ پیسے دیجیے اور گھر تشریف لے جائیے یہ سب کیا تھا کہ پورے پورے سسٹم ہیں اور اس میں لوگوں نے اپنی جانیں کھپا دی مال کھپا دیا تب جا کر آپ کو کچھ لوگ ایسے ملے جن لوگوں نے دنیا میں نام پیدا کیا اچھا یا برا لیکن پاکستان میں ستر تک علی گڑھ کے یہ یہ طلبا چلاتے رہے ہیں ستر کے بعد بھی پچہتر تک بھی کہیے تو کچھ بری بات نہ ہوگی مبالغہ نہ ہوگا سب علی گڑھ کے پڑھے لکھے تھے اسلام آباد بھرا ہوا تھا علی گڑھیوں سے یہ فیکٹریز وہاں کے یہ سارے یہ آواز دوست جو لکھی ہے انہوں نے یہ یہ یہ یہ مسعود جو ہیں مختار مسعود یہ علی گڑھی سے تو پڑھے ہوئے ہیں یہ کراچی کے مشہور جو مزاح نگار ہیں کیا نام ہے ان کا نہیں نہیں یوسف علی گڑھ ہی کے تو پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے بی سی سی آئی یہ سارا وہیں کا تو ہے جو بینک قائم ہوا تھا یہ سب لوگ وہیں کے پڑے ہوئے ہیں آغاز یہ سب لوگ ادھر کا ہی فائز تھا ان میں نسیم انصاری تھے انہوں نے کتاب لکھتی جواب دوست ملتی نہیں کسی کو ملے تو پیسے لے ہم سے بہت تلاشی ہمیں ملی انڈیا میں تو ہوگی لیکن یہاں نہیں ملی انڈیا میں بھی نہیں ملی لیکن سنا ہے بڑی مارکیٹ کی کتاب ہے وہ بھی علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے تو یہ سب لوگ جو چلے ہیں ان سسٹم میں ان چیزوں میں آدمی غور کرے اس چیز نے چلایا ہے اس کی بیگ پہ اسلام ہے اس کی بیگ پہ صحابہ کے رضی اللہ کے اعمال ہیں اس کی بیگ پہ وہ شریعت کے قوانین اور چیزیں ہیں جن چیزوں کو انہوں نے مقدم رکھا اور ان چیزوں پر انہوں نے کام کیا کہ کس طرح ملک کو چلایا جاتا ہے کس طرح اداروں کو چلایا جاتا ہے اور یہی چیز بھی جو سامنے آئی اسی کو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نشانیوں کو تم دیکھنا چاہو تو بہت نشانیاں تمہیں اس کائنات میں ملیں گی افراد ملیں گے باتیں ملیں گی یہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ ایک سسٹم کو نافذ کرنے کی کوششوں میں رہے اور کامیاب بھی رہے ایک اس کی مثال آپ سے عرض کریں امریکہ کے نظام پہ آپ نے کبھی غور کیا جب امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو اپنے سیکٹریز تک خود لے کے آتا ہے اپنے منسٹر خود لاتا ہے سیکٹریز تک خود لے کے آتا ہے ادارے افراد کو بناتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب پریزیڈینٹ نہیں آتا ہے تو چار سال بعد ان کے کورسز پورے ہو کے ایک کھیت اس کے ساتھ نکلتی ہے وہ کو خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے افراد ہیں یہ یہ آدمی اس چیز کا ماہر ہے اگر آپ لینا چاہیں تو ہم آپ کے سامنے پریزنٹیشن ہوتی ہے اسے اعتماد ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو لوگ ہیں انہیں لے لیا جاتا ہے اور پھر اس سسٹم میں اکیلا کیا کرے پوری ٹیم بنی بنائی جاتی ہے مسلمانوں نے ایک مرتبہ یہ سوال اٹھا تھا اور مسلمانوں نے یہ سوال اٹھا کہ اگر کسی دن میدان جنگ میں چیف جو ہے آرمی کا وہ شہید ہو جائے کو کوئی شہید کر دے جو اس ملک میں دار و مدار ہے نظام سارا چلاتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ اور شہید ہو جائیں فرض کرو تو حکومت میں خلا پیدا ہو جائے گا کون سنبھالے گا حکومت کو تو انہوں نے کہا ایک ادارہ بنانا چاہیے ادارہ بنا اور بغداد میں کچھ عرصے کے بعد ہر وقت سو آدمی ان کے پاس تیار ہوتا تھا کہ اگر مملکت کے کوئی ملک میں کوئی ایسے کرائسز آ جائیں تو یہ ہمارے افراد ہیں یہ آگے بڑھ کے ملک کو سنبھال لیں گے حکومت بھی ان کی سرپرستی کرتی تھی وصیتیں لکھی جاتی تھی کہ یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے نے امت کو یا مسلمانوں کو سنبھالنا ہے اب آپ کے ہاں وزیر نہیں ملتا ڈھنگ کا نتیجہ یہ کہ جس وزیر پہ الزامات ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے دور حکومت میں اطلاع کے یہ یہ کیا اگلی حکومت پھر سے لے لیتی ہے پھر وہی آدمی تبدیل ہوتے رہتے ہیں وہی خاندان ہے جو آگے آ کے پھر بڑھ کے چہرہ تبدیل ہو گیا پھر وہی سنبھال لیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ افراد تیار کرنے کے ادارے نہیں رہے ورنہ افراد تیار کرنے کے اگر ادارے ہوں اور لوگ ہمت کریں ہم نے افراد تیار کرنے کے ادارے بنانے ہیں اللہ کی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں نظر آئیں تاکہ کہ آپ مالی ڈھونڈنے نکل جائیں تو مالی نہیں ملتا باورچی نہیں ملتا اچھا مفتی نہیں ملتا اچھے صاحب نہیں ملتے مفتی سبحان اللہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اردو کے فتوے دیکھ دیکھ کے فتوے دیکھتے ہیں مولوی اور مفتی اور اردو کی کتابیں دیکھے تمہارا بھی اس سے کام کیا ہے متقدمین نے جو کچھ لکھا ہے اصل میں تو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے اور ان سے ریویو کرنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں نے ایسا فتوا دیا دارالعلوم دیوبند سے ایسا فتوا تعلوم کی عزت سب آنکھوں پہ لیکن یہ کوئی علم کا معیار ہے کہ اردو کی کتابیں دیکھ کے مفتی فتوے لکھیں اور دیں یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ جو افراد سازی ہے وہ ختم ہو گئی اور افراد بازی کے ختم ہونے کی وجہ سے پوری امت میں زوال آنا شروع ہو گیا جس جس شعبے میں لوگ نہیں رہے حتیٰ کہ موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو شہر میں موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے نہیں ملتے تو آپ کے موٹر سائیکل پہ تجربہ کرتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہوا کرتی ہے یہ چیز سیکھتا ہے اور پھر جب اس کے بھی شک آتے ہیں تو شاگرد اپنے چند مہینوں کے بعد ہی وہ شاگرد استاد بن بیٹھا وہ جیسا استاد پھر پوری پورے شہر میں کوئی نہیں ملتا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگوں نے سسٹم کے تحت زندگی گزارنا سر کر دیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اللہ نے ہر جگہ ایک نظام رکھا ہے پھر پہلی مثال اس کی انہوں نے یہ دی کہ اگر آپ درختوں پر غور کریں اب یہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے تو درختوں سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد حیوانات پہ آتے ہیں حیوانات کے بعد پھر وہ انسانوں پہ بحث کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم درختوں پر غور کرو تو ہر درخت اس کے اپنے کچھ اور اپنے اس کے پتے ہیں اس کے اپنے پھول ہیں اس پر جو پھل پڑتے ہیں وہ الگ ہیں اور یہ ساری کیفیات ایسی ہیں جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور اپنے ذائقے یعنی زبان سے چکھ سکتا ہے مثلاً آم کا درخت دیکھیے اس کے پتے کچھ اور نوعیت کے ہیں اگر آپ انگور کی بیل دیکھیں اس کے پتے کچھ اور نوعیت کے ہیں اسی طرح مالٹے کا درخت دیکھیں تو اس کے پتے کچھ اور نوعیت کے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھنے میں پتہ چل جائے کہ درخت کون سا ہے اور یہ بھی اس وقت ہوا کرتا تھا جب مسلمانوں کے بڑے بڑے باغات ہوتے تھے اور مسلمان ان زندگی میں چیزوں کو سوکس جسے کہتے ہیں اس میں تھا جب سوکس آپ نے ہی دی تو اب جو بچہ اچھا خاصا پڑھا لکھا بظاہر او لیول اور اے لیول میں ٹاپ کیا ہوا ہوتا ہے آپ اسے مارکیٹ میں لے جائیں اور اسے کہیں کہ گندم ہے یا مکئی ہے تو اسے فرق کرنا دشوار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مکئی کس کو کہتے ہیں کہ یہ بھٹے کیا ہوتے ہیں وہ پھر سوچتا ہے کہ بھٹے کیا ہوتے ہیں آپ اسے کہیے کہ یہ دلیا کون سا ہے ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ گندم کسی بھی ہے یا کیا چیز اس لیے کہ سوکس تو پڑھانی چھوڑ دی نا اور بچے کو تعلیم دینی بھی چھوڑ دی دیسی گھی کا پراٹھا ہم سے کھلا دے تو بےچارا کھا نہیں سکتا اس لیے وہ کہتا ہے دیسی گھی کہتے سے تو بو آتی ہے دودھ نہیں پی سکتا اس لیے کہ دوسرے سے بھی بو آتی ہے اب یہ سارا سیٹ اپ جو چینج ہوا ہے اس سیٹ اپ کے چینج ہونے کی وجہ سے وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو کوالٹیز ہونی چاہیے جو لوگ دیسی گھی کھاتے تھے یا جو لوگ اچھا گوشت کھاتے تھے اچھی اچھی خوراک کھاتے تھے ان میں قدرتی طور پر وہ نشو و نما کے طور پہ وہ چیزیں پیدا ہوتی تھیں جو کہ خود بہادری کے لیے مطلوب ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑ بھی سکتے تھے وہ دس دس گھنٹے کھڑے بھی ہو سکتے تھے وہ ڈیوٹی بھی دے سکتے تھے وہ نفل پڑھنے پہ آتے تھے تو سو سو نفل بھی پڑھ سکتے تھے اب اس کے لیے فرض دماغ فرض دماغ تو خیر وہ یعنی وہ ادا کرنی مشکل ہوتی ہے سبحان اللہ یہ حال ہوتا ہے حیران ہوتے ہیں جب جائز پچیس سال کا کوئی لڑکا یہ کہتا ہے میرے کمر میں تکلیف ہو گئی کمر میں درد ہو گیا سبحان اللہ یہ کرتے کیا ہے کہ کمر میں درد ہو گیا رک نہیں سکتے اور گھٹنے اور جو چالیس پچاس کی ہوئی بس پھر ساری چیزیں بیٹھی یہ سب کیا ہے نقصان یہ نقصان یہ ہے کہ سڑک سارا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اب آنا شروع ہوئے ہیں نسل کے بعد اب جس نے دیسی گھی کا پراٹھا کھایا ہو اور دودھ اور لسی پی ہوئی ہو اس کی اٹھان اس کی سوچ اور جو برگر کھاتا ہے ان کی سوچ میں بڑا فرق پڑ جاتا دونوں چیزوں میں فرق پڑ جاتا ہے نشو نما میں فرق پڑ جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا ہے تو ایسی عجیب بات لیکن آپ سے کیا کریں وہ وقت تھا جب اندر بتاتا تھا اس کا کہ تم مرد ہو جوان ہو گئے ہو اور طاقت تھی جو اندر سے بولتی تھی اور اب اس کی شادی بھی ہو جائے جسے گولیوں کی ضرورت ہے وہ بیچارہ کیسا جوان ہے اور کیسا اس لیے کہ بنیادی طور پر سٹک سارا چینج کر دیا نا اس چینج کرنے کے اثرات بغیر سوچے سمجھے چاندہ نسلوں پر کیا پڑیں گے ان میں طاقت کہاں سے آئے گی وہ اللہ کے ساتھ تعلق اس کے لیے نماز پڑھنا تلاوت کرنا گھنٹہ پر بیٹھ کے کسی کی تقریر سننا اور پیدل چلنا یہ سب کی سب چیزیں نکلتی چلی گئی بنیادی طور پر وجہ یہ ہو گئی کہ ان دو بچوں کو وہ سیوکس کی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم درختوں پر غور کرو تو کھجور کا پتا آم کا پتا انگور کا پتا یہ الگ ہے آپ کسی بچے کے سامنے رکھ لیجیے جو او لیول اور اے لیول کے ہیں اس کے ادھر اس میں فرق کرو کہ انگور کی بیل کا کون سا پتا ہے اور آم کا کون سا پتا ہے مشکل سے ہی شاید دس پندرہ فیصد ایسے لوگ مل جائیں وغیرہ وہ چیز اس لیے جو معاشرے سے ختم ہو گئی اور اس زمانے میں ہوتے تھے باغات بڑے بڑے مسلمان عام طور پہ باغات لگاتے تھے بڑے بڑے اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں باغات جو تھے قبرستان بھی ہوا کرتے تھے لوگ باغ لگاتے تھے اور کہتے نیا میری قبر باغ نہیں کہیں کر دینا وجہ اس کی یہ کہ چاروں طرف درخت ہوں گے گھاس ہوگی یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو قبر میں خدا کے ذکر کے ساتھ مجھے اس سے مناسبت رہے گی یہ حکمت ہوتی تھی اب وہ نہ بھاگ رہے نہ وہ چیزیں رہی تو پورا اپ چینج ہو گیا صاحب رحمت اللہ اس کی مثال دی ہے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص شکل ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے جب ذائقے بھی اپنے ہوتے ہیں تو ذائقہ بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے آم کا ذائقہ الگ ہے کا ذائقہ الگ ہے اس کا ذائقہ بتا دے گا اس کے اگر کوئی آدمی نابینا بھی ہے تو جب وہ چکے گا چیز کو تو ذائقے کی بنا پر وہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ چیز کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذائقہ شکلیں اور پتے یہ ہر ایک کے الگ الگ ہیں ان کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے پھل ہوتے ہیں تو دیکھو اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دانا یہ پھل کس نو سے تعلق رکھتا ہے معلوم ہوا کہ یہ نو اس کی پھلوں کی ہے پھلوں سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح کوئی نو ایسی بھی ہے جو انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے جنگل میں کئی پھل اگتے ہیں انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے انسانوں کو دیکھتا ہے تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ نو اس طرح کی ہے اس کے قریب نہیں جانا اس کو نہیں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نو پسند تھی مطلب یہ کہ جتنی یہ فیملی ہے پوری جس میں کدو ہیں کھیرے ہیں ترے ہیں یہ پوری نو یہ پوری فیملی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں پسند پکاتے تھے کھاتے تھے یہاں تک کہ بڑی خوشی سے اپنے گھر میں ان کے پکتی بھی تھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مجھے میری والدہ نے ایک چنگیر میں ترے اور کھیرے رکھ کے دیے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو وہ خوش ہوں گے اس کو دیکھ کے کھاتے ہیں ان کا معمول ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ خدمت میں پیش کیا بڑے خوش ہوئے اور وہ طبیعت جو تھی اصل میں صحابت کی وہ تو تھی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روکا اور کہتی ہیں میں چھوٹی سی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر سونا اس چنگیر میں بھرا کہیں سے آیا ہوا تھا اور مجھے وہ سونے کی جنگیر واپس کی تو میں اپنی والدہ کو دینا کہ زیور بنا یہ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت رضی اللہ عنہ ان کی پوتی کہتی ہیں یا ان کی نواسی کہتی ہیں یہ آیا ان کے حالات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے لیے اور میری خالہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوڑیاں بھجوائیں کانٹوں کی اور فرمایا تمہاری والدہ کے لیے اور ایک تمہاری والدہ کی ذہنی خالہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تحفے کی چیزیں دینے کا معمول تھا تو وہ جو چیز لے کے آئی تھی تحفے میں وہ ایک خاص فیملی ہے اس کی سبزیاں تھیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سر سب کی سب چیزیں یہ اس کے ساتھ چمٹی دی ہیں نو کے نو کے ساتھ چمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس میں کانٹے لگتے ہیں اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کانٹوں کے بغیر یہ آجائے نہیں ہو سکتا گوبھی کا پھول ہے اس کے ساتھ اس کے ڈنکر لگتے ہیں اب کوئی آدمی کہے کہ پھول ایسا اور گوبھی کا اور ڈنکر نہ وہ اس فیملی کے ساتھ ہیں جہاں جہاں گوبھی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بند گوبھی ہے اور اس بند گوبھی میں جو پتے ہیں اس کی بجائے وہ ایسے سالڈ چیز بن جائے جیسے شلغم ہے جیسے کوئی اور چیز ہے نہیں ہو سکتا شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز جو خدا نے ان میں رکھی ہے اور اسی طرح آپ دیکھیے اس کی مثال انہوں نے دی اور ان کا کھجور کے درخت پہ غور کرو کہ کھجور کا درخت اپنے خواص ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کھاؤں تو میں کھجوریں لیکن ذائقہ آم کا ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا یہ بات وہ ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں لیکن مسلمانوں نے ایسے کیا ہے مسلمانوں نے ایسے بھی کیا ہے کہ ایک ہی درخت میں چار چار قسم کے پھل پیدا کر لیتے تھے ایک طرف اس کے کھجورے لگتی تھی اور دوسری طرف اس کے آم لگتے تھے تیسری طرف کوئی اور چیز اور چوتھی طرف کوئی اور چیز وہ پیغام کاری جو مسلمان مالی کیا کرتے تھے وہ ایک ہی درخت میں چار چار قسم کی چیزیں پیدا کر دیتے یہ تو لکھنؤ میں ملی آباد میں گرد و نوا میں جو باغات مسلمانوں کے تھے اس میں وہ پیون کاری کرتے تھے لیکن یہ تو خیر ایک ٹیکنیک ہے جو انسان کرتا ہے باقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو کھجورے ہیں وہ جب پیدا ہوں گی تو پتے بھی ویسے ہی ہوں گے اس کا درخت بھی ویسے کا ویسے ہی بنے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نو ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو ایک چیز ناؤ کے ساتھ ثابت ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نو میں جو خواص ہوتے ہیں ہر آدمی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہاں کوئی بہت غور کرنے والا ہو اور پڑھا لکھا ہو تو اسے پتا چل سکتا ہے مثلاً آم ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس آم کے کھانے سے کسی آدمی کی شوگر کم ہوگی زیادہ ہوگی کتنا آم کھانے کی اجازت ہے کتنا نہیں ایک عام آدمی اس کو جج نہیں کر سکتا عام آدمی کو ممکن ہے شوگر اور پتہ ہی نہ چلے اور آخری درجے میں جا کر پتا چلے کہ یہ چیز ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو کے خواص جاننا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یاقوت کی انہوں نے مثال دی فرماتے ہیں کہ یاقوت ایسا پتھر ہے جو کوئی انسان سے اپنے پاس رکھے گا اس انسان کو تفریح اور تشجیح دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی اس پتھر کے کچھ خواص ہیں یہاں سے مسئلہ ملتا جلتا علم نجوم کی طرف چلا جاتا ہے کہ پتھروں میں خواص پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے حقیقت یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے حضرات اس بات کے قائل رہے ہیں کہ پتھروں میں خواص پائے جاتے ہیں ہر آدمی اس کو نہیں جانتا کہ کیا خاصیت اس کی ہوتی ہے لیکن پتھروں میں خواص پائے جاتے ہیں ہیرا ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو رات نہ آئے تو آدمی قتل ہو جاتا ہے اور یا پھر اگر سلطنت ہو تو سلطنت اس کی ختم ہو جاتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کی مثال دی ہے یہ سب لوگ علم نجوم کو پڑھے پڑھائے ہوئے تھے علم نجوم مسلمانوں میں پڑھایا جاتا تھا وہ پورے کا پورا مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں کیریکولم تھا اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی موسموں کی تبدیلیاں پڑھائی جاتی تھی زمین کے آثار اور خواص پڑھائے جاتے تھے پتھر پڑھائے جاتے تھے ستاروں کی چالیں پڑھائی جاتی تھی لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ اس ستارے کے اس طرح روک کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی سب سے زیادہ ماہر مغلوں میں ہمایوں بادشاہ ہمایوں بادشاہ اس جیسا ان چیزوں کا ماہر شاید کوئی اور نہیں تھا یہ چیز اپنے والد سے لی تھی بابر بادشاہ جو تھے ان کو بڑی مہارت تھی لیکن ہم اس میدان میں ان سے بھی آگے بڑھ گیا تھا حتیٰ کہ اس کا انتقال بھی ہوا ہے تو ہمایوں نے اپنی سلطنت کے سارے لوگوں کو دلی میں جمع کیا بڑے بڑے اچھے نجوم کے جاننے والوں کو اور اس نے کہا کہ مشتری ستارہ جو ہے اس میں سرخی بھی کچھ کچھ پائی جاتی ہے اور یہ آج شام کو مغرب کی نماز کے اتنے دیر کے بعد طلوع ہوگا اور اس کی طلوع کو دیکھنا ہے کہ یہ ستارہ آسمان میں کس جگہ پر پایا جاتا ہے اور ہمایوں نے ایک اعلیٰ ایجاد کیا اس کے ذریعے وہ پیمائش کرتا تھا کہ مریخ میں اور مشتری میں آپس میں کتنا فاصلہ ہے سورج میں اور چاند میں کتنا فاصلہ ہے سورج جب شروع ہوتا ہے اس ڈگری پہ چلتا ہے تو اس ڈگری تک پہنچنے کے لیے اسے کتنا وقت چاہیے اس کو کہتے تھے کرا کرا ارض اپنے نام سنا ہوگا کرا سیارے کو بھی کہتے ہیں اور اتفاق ایسا ہے کہ کرا جو ہے یہ بچڑے کو بھی کہتے ہیں گائے کا بچہ تو اپنی جلا کے زمانے میں شوق اس کا یہی تھا اور جلا رسمی بھی بھائیوں کے سبب ہوئی اس کے بھائی اگر اچھے ہوتے تو یہ آدمی بہت بڑا تھا اور محبت اسے بہت تھی اپنے بھائیوں سے اس لیے ایک بھائی نے خرابی کی دوسرے بھائی نے خرابی کی جب اسے بالکل فتح کر لیا ایک برتھ کو اور قریب تھا کہ قلعے میں فوج گھس جائے تو اکبر جو اس اس کا بیٹا تھا کو لا کے انہوں نے تحصیل پہ کھڑا کر دیا کہ اب اگر تم تیر چلاؤ گے تو بیٹے کو لگیں گے سر بھی کیا چچا کے پاس چھوڑ گیا تھا لیکن اب کیا کر سکتا تھا خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمایوں بادشاہ جو تھا اس کو اپنی وطنی کے دور میں بھی بڑا عزیز تھا یہ مشورہ ستاروں کو دیکھتا رہتا تھا ناپتا رہتا تھا علم تھا پورا تو ایک دن رات کو نیند نہیں آئی خیمے سے نکلا اور سپاہی کو کہا کہ کوئی کرا ہو اس زمانے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان چیزوں کے کہ لوگ اپنے گھروں میں کرے رکھا کرتے تھے اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ اس ڈگری پہ چاند چلتا ہے اس ڈگری پہ سورج جاتا ہے اور کتنا وہ فاصلہ طے کرتا ہے اڑتالیس منزلیں یا اٹھائیس منزلیں اس کی کتنی پوری ہوتی ہیں چاند کتنے گھنٹے کے لیے شروع ہوتا ہے اگلے دن اس کا وقت نہ بڑھ جاتا یہ سارا ایک علم تھا جو مسلمان بچے پڑھتے تھے اس کے بعد پڑتا تو کٹرا بچرے کو بھی کہتے ہیں اور کٹرا اس آلے کو بھی کہتے ہیں یہ اس نے کٹرا منگوایا کہ لے آؤ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وقت گزر گیا تو دیکھا باہر سے گائے کے بچوں کی آواز آ رہی ہے تو مائیں نکلا تو بچڑے ہی بچڑے کھڑے تھے ہنسا اور کر کے واپس چلا گیا اور لکھتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کدرا لے آؤ آلہ اور اس نے گائے کے بچے بہت اس کا شاید میں اس پر یہی مل سکے ہیں تو لہٰذا آپ کے لیے پکڑ کے لے آیا تو میں نے کہا واپس کراؤ ہو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس علم میں یہ ایک علم کی شاخ تھی کہ کہ, کس آدمی کے لیے کون سا پتھر درست ہے منع کر دیا متاثرین نے آپ اس چیز کو منع اس لیے کیا کہ پہلے لوگوں کے ایمان بڑے مضبوط تھے ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی یہ اللہ اللہ کے قبضے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں اثر آ سکتا ہے خدا نہ رکھنا چاہے تو نہیں ہوتا بابر بادشاہ میدان جنگ میں کھڑا ہے اور فوج بدل ہو گئی پانی کی جنگ بابا نے کہا پہنچوں کو کیا ہو گیا پتا چلا کہ ایک نجومی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے دن جنگ نہیں کرنی چاہیے بابر کا ستارہ گردش میں ہے پر شکست ہو جائے ذہین آدمی تھا نا اس سے کا بلاؤ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کمانڈر ہیں ان کو انہیں کہا کیا ہوا ہے جی یہ نجومی نے کہا اس سے کا بلاؤ نجومی سب کے سامنے اس نے کہا اچھا بھائی یہ تمہاری پیشن گوئی میرے بارے میں کہ بابر شکست کھا جائے گا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے کوئی میں یہ بھی لکھا ہے اس نے کہا جی میں اتنے سال رہوں رہا تو بابر نے اشارہ کیا اس کی گردن اڑا دو جب گردن زمین پہ آئی تو اس نے کہا یہ ہے اس پیشن گوئی کی حقیقت اپنی زندگی کے بارے میں جو نہیں جانتا وہ میری شکست کے بارے میں کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے اب چھپو گئے سارے بابر لڑا بھی اور جیتا بھی جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان والوں نے بارہ ہزار افراد کے ذریعے سے ہندوستان پتہ کر لیا اور مغلوں کی اتنی بڑی سلطنت کی بنا ڈالی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان والوں نے توف ایسی نہیں دیکھی تھی اور بابر بادشاہ نے عثمانی سلطنت ترکوں سے پیسے دے کے توفے خرید لی تھی اور توپ جب چلی ہے تو حیران رہ گئے ہندو راجا کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے تو نتیجہ یہ کہ فوجیں نہیں یعنی ٹھہر سکی اس لیے لیٹسٹ اکوپمنٹ جو تھے وہ لڑائی میں فیصلہ کن کے دار انہوں نے ادا کیا اور ہندوستان ہمیشہ کے لیے یا بہت لمبی مدت کے لیے مسلمانوں کے حوالے ہو گیا مگر نہ کفرستان تھا ظاہر کہ یہاں کفر تھا تو اسی طرح وہ لوگ جب پڑھتے تھے ان کے خواب اب ہیرے کے خواب انہوں نے لکھے ہیں یاقوب کے خواب لکھے ہیں اسی طرح انہوں نے مریخ سیارے میں جو سرخی پائی جاتی ہے اس کی وجوہات لکھی ہیں بابر کو یہ تو چیزیں علم کی ہیں اب اگر اس کو تمسیم میں جا کر دیکھیں ڈرامائی انداز میں معروم لکھتے ہیں حتیٰ حتیٰ علامہ اقبال لکھتے ہیں علامہ اقبال لکھتے ہیں نا کہ میرے شیخ پیر و بخشی معروم رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر گئے مزید جی ستارے پر لے کے گئے پھر زہل میں لے کے گئے پھر فلاں جگہ لے کے گئے پھر فلاں جگہ لے کے گئے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف میں لکھا ہے کہ میں نے نزیش جی ستارے میں دیکھا ایسی ایسی مخلوق تھی یہ اس کی حکومتیں پلس وغیرہ گزر ہوا میں نے وہاں دیکھا کہ ایسی مخلوق پائی جاتی تھی یہ سب کی سب چیزیں مسلمان پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اسی بنیاد پر وہ ایسے ادارے قائم کرتے تھے جیسے ناسا ہے نا امریکہ میں اس جیسے ادارے کو قائم کرتے تھے بڑی بڑی ٹیلیسکوپس بناتے تھے دور دور تک دیکھ کے حالات لکھتے تھے کتنا وقت میں یہ دیکھا گیا ہے کتنا وقت میں یہ دیکھا گیا ہے مگر ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے جتنے یہ کام کیے تھے وہ عربک میں تھے پھر پرشین میں تھے تو جب عربی اور فارسی پڑھنا ہی چھوڑ دی تو پتہ کیا چلے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے کتابیں کس کس نے لکھی ہیں ستارے علامات نجوم سمندروں کا سفر یہ سارا ایک علم تھا اور پھر ستاروں سے جو شکلیں بنتی آسمان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اگر کوئی آدمی ان شکلوں کو نہیں جانتا وہ قرآن کریم کی تفسیر پوری طرح نہیں سمجھتا بل خنت بل جوان کنت اللہ نے جو فرمایا ہے جو ستارے جو پلٹتے ہیں جو پیچھے ہیں یہ ستارے پلٹنا اور پیچھے جانا ان کا یہ پوری آسمان میں ایک شکل بناتا ہے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ شہروں میں ستارے نظر نہیں آتے روشنی اتنی ہے جگمگ اتنی ہے آبادی اتنی کنجسٹڈ ہو گئی ہے کہ ایک آدمی جو کھلے میدان گاؤں میں رہتا ہے اس سے پوچھیے رات کو کبھی وہ کھلی چارپائی پہ کھلی فضا میں چارپائی بچھاتا ہے تو کیسا جگمگ آسمان نظر آتا ہے وہ ستارے دیکھ سکتا ہے وہ کچھ بتا سکتا ہے اگر اس کو علم ہو یہی حال یہاں کا ہے کہ یا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے لوگ ان میں اسی لیے ان کے بیٹے شاہد العزیز صاحب محدود سیلی رحمت اللہ علیہ جو اعمال لکھتے ہیں کہ یہ عمل کرنا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کئی کئی وہ لکھتے ہیں کہ چاند جب اس منزل پر پہنچے تو اس وقت یہ عمل کرو سورج جب اس منزل پر پہنچے تو یہ عمل کرو یہ کلام برج کو جب ٹکا کر رہا ہو تو اس وقت یہ پڑھنے سے نفع ہوگا اب نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ کتابیں نہیں اب سارے کا سارا علم انگریز اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کوئی نہیں کر سکتے اس سے زیادہ ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا قیامت تک بھی جو انہوں نے کیا اور وہ سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ علم اور معاش کو آپس میں جوڑ دیا جان ش پڑھو ہی وہ جس سے پیسہ کما کر